من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم <clears throat> فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أن أنهم مواقعوها ولم ولم يجدوا يجدوا عنها مصرفا اللہ سبحان و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کا ساتواں رقو آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر ترپن تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی آیات میں حضرت سید نا آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو حکم دیا گیا تھا اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ کس طرح ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا اور کس طرح ابلیس نے انکار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے اس کو مردود کر کے نکالا گیا پھر انہی آیات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین مکہ کی ایک ندامت اور ایک حسرت اور ان کی ناکامی کو جو میدان قیامت میں پیش آئے گی ذکر فرمایا ان آیات کے ترجمہ اور تفصیل سے پہلے ایک چھوٹی سی بات گزشتہ درس کی آخری آیت کے آخری جملے کے بارے میں عرض کرنا ہے ولا یزلم ربو کا احادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں فرمائے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کوئی شخص بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل ہی سے جنت میں داخل ہوں گا یہاں پر یہ بات حضرات مفسرین نے حضرات علماء نے یہ نقل فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان قیامت میں جس کے بارے میں بھی جو فیصلہ فرمائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عین عدل ہوگا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر نہ ظلم فرماتے ہیں نہ ظلم فرمائیں گے جس کے بارے میں بھی جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے دنیا میں بھی جس کے بارے میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا بہت سارے لوگوں کی زبانی یہ جملہ بڑا ہی خطرناک جملہ بلکہ ایمان کو دل سے نکال دینے والا جملہ یہ سننے میں آتا ہے جب آدمی مصیبت میں پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا نعوذ باللہ یہ جملہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ جو فیصلہ فرماتے انصاف فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا فیصلہ کرے کسی کی جوان کی موت کا کسی بچے کی موت کا کسی بڑے کی موت کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین عدل ہوتا ہے اور یہ عدل کی گتھی اگلے ہی واقعے میں جو بھی حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ آنے والا ہے اس میں اور واضح ہو کر کھل کر سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ کے معاملات کس طرح باریکیوں اور حکمتوں پر مبنی معاملات ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے انصاف کا معاملہ اور یہ بھی آدمی کہتے ہیں جی مصیبت کے موقع پر پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے ہم آئی نعوذ ہے نعوذ باللہ کہنا یہ چاہیے تھا ہم سے کون سا گناہ ایسا ہے جو چھوٹا ہے ہم تو اس سے اور بڑی مصیبتوں کے مستحق تھے اللہ نے اپنے کرم سے بچایا ہو اور اس موقع پہ بندہ کیا کہتا پتہ نہیں کون سا گنا ہوا گویا اپنے آپ کو اتنا پارسا اتنا متقی خیال کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں کوئی ہم سے نافرمانی تو ہوتی نہیں اور نافرمانی ہوتی نہیں اور یہ وبال پتہ نہیں کس چیز کا آ گیا یہ جملہ بھی بڑی حد تک بے کا اور آجزی اور انتصاری کے خلاف جملہ اہل اللہ کی حالت یہ ہوتی ہے وہ عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے لرزا اور ترسا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عبادت بھی ہماری اللہ کے سامنے کس کیسی ہوگی کس طرح قبول ہوگی اس عبادت پر بھی وہ پشیمان ہوتی اور ہم گناہوں پر بھی پشیمان نہیں ہوتے اس کو بھی تقوا سمجھتے دیکھیے کتنا بڑا جال اور کتنا بڑا فریب ہے جس شیطان نے جو مبتلا کیا کتنے بڑے بیمار شخص کو بیمار شخص کو صحت مند اور توانا کر کے پیش کر اسی فریب سے تو یہ سورج نکالتی ہے کہ دجل کھل کر سامنے آ جائے اور حق اور اصلی حقیقت انسان کے سامنے آ جائے جس کی بندہ اتباع کرے اور اللہ کی رضا کو حاصل ولا ولاسلم ربو کا احدا اللہ سبحان و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم کا معاملہ نہیں فرماتا اچھا جس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنی امت کے انسانوں کو مسلمانوں کو کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو اللہ کا عدل نہ مانگو جب بھی سوال کرو بڑی میں ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا جب بھی سوال کرو اللہ سے عدل نہ مانگو اے اللہ انصاف فرما دے اس لیے کہ اگر عدل کیا تو پھر کوئی نہیں بچ سکے گا پھر عدل ہوا تو بڑی نافرمانیاں ہیں بہت اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر جہنم میں پھر نمازیں منہ پہ مار دی پھر کوئی تقوا نہیں کو کوئی عبادت نہیں ہماری اس رات کے شائن اس لیے فرمایا جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اللہ سے رحمت کرو اللہ سے عدل نہ مانگو اور یہ بھی آپ کی تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی انسان آخرت کی مصیبتوں سے اور آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے دنیا میں تکلیف اور عذاب نہ مانگ ایک صحابی کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑا حاضر باش رہتا تھا مسجد نبوی میں بھی آتا درس میں بھی شریک ہوتا آپ کی مجلس مبارکہ میں بھی حاضر ہوتا چند دنوں جب غائب رہا آپ کو جستجو ہوئی کہ وہ فلاں صحابی کیوں نہیں آتے آپ کو اپنے سارے اہل احباب کے ساتھ بڑا تعلق تھا نظر رکھتے تھے کون آیا کون بیمار ہوا بیمار ہو تو عیادت فرمائیں کوئی اور مشکل ہو تو اس کے پاس جاتے پتہ چلا جی وہ تو بڑے بیمار ہیں اور چار پائی پہ اور سخت بیمار ہو چکے وہاں جا کر اس کی کیفیت دیکھی تو واقع تن کیفیت ایسی تھی کہ بس وہ نڈال اور ہڈیوں کا چور ڈھانچہ بن چکے تھے آپ نے اس کی کیفیت دیکھ کر سوال کیا یہ اچانک کیسے ہو گیا کہیں کوئی دعا تو نہیں مانگی تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ سارے کے سارے مستجاب تو آپ نے اپنی بصیرت سے آپ نے سوال فرمایا کہنے لگا کہ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آخرت کا بڑا خوف تھا قبر کے عذاب جہنم کا آخرت میں کیا بنے گا تو میں نے میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ آخرت میں عذابوں سے بچانا بس دنیا میں جو مجھے تکلیف دینی یہی کفارہ کر ان ساری مصیبتوں کو دنیا میں دے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے یہ کیوں نہ دعا کی ہے اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما آخرت میں بھی عافیت یہاں بھی اللہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی کو عذاب دینا تو پسند نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کو تکلیف دینا تو پسند نہیں یہ کیوں نہیں سوال کیا ہے اللہ آپ تو بڑے احکم الحاکمین ہیں آپ بڑی غنی ذات ہیں کسی چیز کی محتاج نہیں آپ سب کو بھی معاف کر دیں تب بھی آپ کو کسی کی پرواہ نہیں آپ کسی کو پکڑ سب کو پکڑ لیں کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا تو اے اللہ آپ مجھے دنیا میں بھی عافیت دیتے آخرت میں بھی عافیت اس لیے تعلیم فرمایا گیا دنیا اور آخرت میں آفیت اور معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ابھی جو آیات تلاوت کی ان کی کی شروع آیات میں جو واقعہ ذکر فرمایا گیا وہ واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ تفسیر میں آیا ہے پہلے ہم آیات کو سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تفسیر ہوگی عرض کی جائے گی وہ الملا یاد کرو اس وقت کو یہ جو میں نے لفظ ابھی کا یاد کرو اس وقت کو یہ عز کا ترجمہ ہے عز اس وقت کو یاد کرو قلنا جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے وہ وقت یاد کرو جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم جب ملا کے پڑھیں گے تو تا کو سین سے ملائیں گے وہ عید قلنا للملا اکتیس جدو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو فسج اللہ ابلی سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان کے شرف ان کی بزرگی اور ان کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو جس سجدے کا حکم فرمایا گیا یہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں سجدہ عبادت اپنی ابدیت اور بندگی کے اظہار کے لیے سجدہ کرنا اس کی اجازت نہ پہلے کبھی تھی نہ قیامت تک ہوگی کسی کو اجازت نہیں دی گی کہ عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جائے سجد تعظیمی کہ تعظیم کو تعظیم کی نیت سے اکرام کی نیت سے سجدہ کیا جائے معبوج سمجھ کے یہ سجدہ تعظیمی آر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ سے پہلے اس کی اجازت چنانچہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے جس وقت بھائی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں سارے سجدے میں گر گئے وہ سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جس سجدے کا حکم فرمایا گیا یہ بھی تعظیم اور اکرام کا سجدہ تھا سجدہ کرو عبادت کا سجدہ نہیں تھا عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ایک حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی یعنی سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اس لیے کہ شوہر کا مقام بیوی کے لیے بہت بڑا ہے تو آپ نے اس مقام ظاہر کر چونکہ اس شریعت میں نہ سجدہ تعظیمی کی اجازت نہ سجدہ عبادت کی کسی اس لیے ہر قسم کا سجدہ جھکنا رکو کرنا منع کر دیا اس لیے بہت سارے حضرات رکو کی حالت میں ملتے ہیں سلام کرتے ہوئے ہی جک جاتے یہ منع ہے اس طرح ملنے کی اجازت نہیں سیدھے صحیح کھڑے ہو کر اس لیے رکوع کے ساتھ مشابت کرنا جس سے سجدے یا رکوع کی مشابت ہو جائے یہ منع ہے اگرچہ یہ شرک تو نہیں لیکن مشابہت ہو جاتی اس لیے اس کو ناپسند قرار دیا گیا اس لیے عام حالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھی حالت میں سلام کرنا چاہیے بالکل سیدھے قیام کی حالت تو یہاں جو سجدے کا حکم فرمایا تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس فرشتوں در حقیقت فرشتہ نہیں تھا اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہوتا تھا اپنی عبادت اتنا عبادت گزار تھا فرشتوں میں شمار ہوتا لیکن جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم فرمایا گیا اس نے جس بیماری کی وجہ سے جس روحانی اور اندر کے مرض کی وجہ سے انکار کیا وہ قرآن نے دوسرے موقع پہ بیان فرمایا دوسرے موقع پہ فرمایا ابا وسطرہ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا دل میں تکبر کی بیماری تھی اس نے جب سجدے کا حکم فرمایا گیا اس نے انکار کر دیا اس لیے کہ متکبر آدمی بات ماننے میں آر محسوس کرتا ہے وہ جھکنے میں آر محسوس کرتا ہے قرآن نے ذکر فرمایا ہوا لہم جب ان سے کہا جاتا ہے ارک جاؤ لا ارکون یہ جھکتے نہیں یہ آجی اختیار نہیں کرتے جب ان کو آجی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بڑی مذمت بیان فرمائی انسان کے باطن کے گناہوں میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا سب سے زیادہ مضر جو گناہ ہے وہ تکبر کا گناہ جس طرح ظاہری بیماریوں میں کینسر ہے کہ ہلاک کر کے چھوڑے تکبر بھی ایسا کینسر ہے باطن کا روحانیت کا یہ یہ مار کر ہی چھوڑتا ہے اگر تکبر کا علاج نہ جب آپ نے تکبر کی مذمت بیان فرمائی ایک موقع پہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت متکبرین کی جگہ نہیں متکبرین کے بارے میں فرمایا فبئس مثوى ان کا ٹھکانہ تو جہنم میں جو بڑا برا ٹھکانہ تکبر کیا چیز ہے صحابہ نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو اور آج کل دیکھ لے اس کی گاڑی اچھی ہو اس کا مکان اچھا ہو رہائش اچھی ہو دوسرے اس کے جتنے شوق ہوتے ہیں کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہیں جمال کو پسند فرماتے ہیں یہ تکبر نہیں تکبر یہ ہے تکبر کی آپ نے دو قسمیں بیان فرمائی بطر الحق سننا حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو سمجھنا یہ ہے حق بات شریعت کا مسئلہ شریعت کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا سامنے آیا پھر بھی اس کی گردن کے اندر جھکاؤ پیدا نہیں ہو یہ اکڑا ہو نہیں تسلیم کرتا یہ متکبر ہے لیکن یہ متکبر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں گویا اس بات کے سامنے بھی اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا سب سے خطرناک یہ تکبر یہی تکبر تھا اس شیطان میں سب سے پہلے جو اس کائنات میں مخلوق مخلوقات میں نافرمانی ہوئی وہ شیطان کا سجدے سے انکار اور اس اس کی وجہ کا تکبر بن اس لیے آپ نے ام الامراض فرمایا اور دوسرا تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے کو اچھا سمجھنا کسی کو اس کے مال اس کے لباس اس کی شکل اس کی صورت اس کے رنگ اس کے پیشے یا کسی بھی وجہ سے اس کو حقیر اپنے کو اچھا سمجھنا اپنے اوپر اچھائی کی نظر دوسرے پر حقارت کی نظر یہ بھی تکبر ہے یہ بھی ناپسند دیکھیے دو تکبر کی شاخیں ہو گئی اس ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کیا اور تکبر اس وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوا اس نے اپنی عقل پہ اعتماد کیا عقل ایار ہے سو بیس بدلتی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عقلی دلیل پیش اللہ کے سامنے اللہ سوا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے عقل کو پیش کرنا عقلی لاجک کے پیچھے پڑنا اور گردن نہ جھکانا یہ شیطان نے سب سے پہلے اس مشغلے کو اختیار کیا اس لیے کہ وہی میں عقل نہیں چلتی وہی کے معاملات میں کوئی آدمی عقل کے ذریعے سے عذاب قبر سمجھنا چاہے عقل سے جنت کا طول و عرض سمجھنا چاہے انسان کی عقل معاف ہو جائے گی کبھی بھی ان چیزوں کی حقیقت نہیں سمجھ یہ انشاءاللہ کسی موضوع پر اس موضوع پہ میں تفصیل سے عرض کروں گا وہی کیا عقل کیا یہ چیزیں کسی اور موقع لیکن یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقل پیش کی کہ اللہ اپنے آدم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی روندی جاتی حقیق چیز ہے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ شعلے کی طرح روشن اور خوبصورت چیز ہے کیونکہ اس کے اندر روشنی ہوتی اور یہ بلند ہوتی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے سجدہ کیا جاتا لیکن یہ حکم خلاف عقل ہے اللہ کہ ایک تو اعلیٰ چیز کو حکم دیا جائے کہ ادنا کو سجدہ جا یہ دلیل جو قرآن نے یہ جو شیطان نے پیش کی دوسرے مقام پہ خود قرآن نے ذکر اس نے اللہ کے سامنے اپنی یہ جو عقلی دلیل اس نے پیش کی امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر کبیر میں اور امام فخر الدین راضی یہ بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے مفسر تھے کہ دنیا اس زمانے میں جو فلسفے کے روپ میں اسلام سے اعتراض کر رہی تھی اسلام کے عقائد اور ان کی تعلیمات کا جتنا دفاع امام راضی نے اپنی تفسیر میں کیا ایسی لاجواب تفسیر ہے سولہ جلدوں میں عربی امام راضی فرماتے شیطان نے جو عقلی دلیل پیش کی اس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا اس نے عقل لڑائی حضرت حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی فرماتے تھے اس شیطان میں تین عینیں موجود تھیں تین عینیں یہ عابد بہت بڑا تھا عبادت گزار اتنا تھا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا عابد تھا یہ عین بھی موجود نمبر دو یہ عاقل بہت بڑا تھا ایسی عقلی دلیل پیش کی امام راضی فرماتے دنیا کو تو فلسفی سفی ایک دلیل کا جواب دے کوئی جواب نہیں دے عقل مند ایسا بڑا دوسرا یہ عارف اور عالم بھی بہت بڑا تھا عالم اور عارف باللہ تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دربار سے نکالا کہ نکل جائے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے ایسی طاقت دے دو کہ اب میں گمراہ کر سکوں لوگوں کو ورغلاؤں دیکھو اس کو اتنی معرفت اور علم تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں مغلوب نہیں ہوتے اس سے جو بھی دعا مانگی جاتی پھر بھی قبول کرتا اللہ کی معرفت کی اس کو چوتھی عین اس کے اندر موجود نہیں تھی اور یہی عین عین کام بناتی ہے یہی یہ عاشق نہیں تھا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عشق و محبت ہوتا جیسے قرآن نے ذکر فرمایا اشد اللہ ایمان والے اللہ سے بڑی زبردست اور شدید ترین محبت کرنے والے اس لیے کہ محبت کرنے والا کبھی محبوب کے اندر کوئی اعتراض نہیں ڈھونڈتا اس کے ہر حکم کے سامنے اس کو قربان ہوتا اگر اس کے اندر یہ چیز ہوتی عشق و محبت ہوتا تو یہ راندہ درگاہ ہے تو پتہ یہ چلا محبت کا کمال ایسا ہے جس آدمی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے عیوب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اگر محبت نہ ہو تو کمالات بھی نقائص اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہونے کی تعلیم کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت کی جب جبھی بندہ اللہ کے کسی حکم کے سامنے اعتراض نہ اعتراضات سوالات اشکالات آج دیکھیے دنیا سے سوالات ہی ختم نہیں ہوتے سود کا مسئلہ بیان کرو سوالات رشوت سوالات جھوٹ بتلاؤ جس جی سوالات بازار میں کیسے چلیں گے آج کیسے مارکیٹ چلے گی بس سوالات ہی سوالات ہیں اس لیے کہ سوالات پیدا کرنے والے سے رابطہ شیطان سے رابطہ ہے وہ سوالات ایک سوال کا جواب دو دوسرا پیدا دوسرے سے کوئی تیسرا پیدا کتنے سوالات ہیں پڑھی لکھی دنیا کے سوالات ہی ختم نہیں ہوتے قرآن و عقائد کے بارے میں کسی کو قبر کے سوال کسی کو معراج کے بارے میں سوال کسی کو کس چیز کے بارے میں ایسا ایمان متزلزل اور کتنوں میں گرا ہوا اس لیے حکیم الامت مولانا شف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی کسی کھیت کے اندر کانٹے موجود اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ ایک ایک کانٹا اٹھائیں اور باہر پھینکیں اور ایک طریقہ یہ کہ سارے کانٹوں کو جھاڑو سے اکٹھا کریں اور آگ لگائیں بس کھیت سارے کانٹوں سے فرمائیں دل کے سوالات اور اشکالات کو دور کرنے کا یہی سب سے بہتر اللہ کے عشق کی آگ اگر دل میں جل جائے سارے اشکالات ختم ہو جائیں سارے کے سارے اشکالات ختم ہو جائیں میں ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی آپ کو سب مثال دیتا ہوں یہ قرآن کا درس ہے ہم اس سے فائدہ تو کس بیماری کا علاج یہ قصہ کرنا چاہتا ہے اس لیے میں تفصیل کر رہا ہوں حضرت ڈاکٹر عبدالی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ کراچی کے مشائق اہل اللہ میں سے گزرے ہیں جن کے مریدین میں جن کے سامنے زانو ادب طے کرنے والوں میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی ایسے بڑے بڑے اساتین علم بھی ان کے سامنے فیض حاصل کرنے جاتے تھے حضرت ڈاکٹر کی رحمت علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اسٹوڈنٹ کی ایک بہت بڑی جماعت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں آئی تھانہ بھون میں اور آ کر سوالات لے جی یہ سوال یہ سوال یہ آخرت کے بارے میں سوالات کی لسٹ بنائی حضرت ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں اور سوالات حل کرنے ہمارے سوالات ایمان اور عقیدے کے بارے میں ختم نہیں ہو رہے حضرت حکیم الامت نے ان کو ایک مکان کرائے پر لے کر دیا اپنے پیسوں سے کہ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں رہے سارے اچھا اسٹوڈنٹ نماز نماز نہیں پڑھتے ساری رات ہلا گلا لوگ بھی تنگ آ کر شکایتیں لگاتے ہیں یہ کیسے لوگ آئے آپ کو بڑے بڑے اہل اہل علم آتے ہیں سنجیدہ لوگ یہ کیسے لوگوں کو آپ مان لیا فرمایا دیکھو یہ یہ بھی ہمارے مسلمان نوجوان ہیں ان کی تھوڑی تکلیف کا صبر کرو ان شاء اللہ آپ کو بڑا سوال ان کو یہ کہا تھا کہ سوالات جتنے نوٹ کر لو میری مجلس میں آیا کرو بات سنو قرآن و حدیث کو سمجھو جس سوال کا جواب ملتا جائے اس کو کاٹتے جاؤ لیکن شرط یہ خاموش رہنا زبان سے بولنا بولنا نہیں ادھر زبان بند اور جو سوال لکھتے جاؤ اور جو ختم چالیس دن رہے وہاں اور چالیس دن کے بعد جب حضرت نے پوچھا سوالات جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے کہنے ہمارے دل میں تو کوئی سوال قرآن و سنت کی کسی تعلیم کے بارے میں بات یہ تھی دراصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت اندر پیدا ہو گئی تھی یہ کیفیت ہوئی کہ پھر وہی اسٹوڈنٹ اتنا بڑا اللہ والا ہوا کہ بڑے بڑے مشائق اللہ بھی شیخ بنا حضرت ڈاکٹر دلئی سوار کی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کی تفسیر ماجدی مشہور فرماتے ہیں جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے اور کالج میں پڑھتے تھے اور پروفیسر تھے اگر ہمیں حکیم الامت کی صحبت میسر نہ ہوتی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہوتا ہم ایسے خیالات کے لوگ تھے ایسے خیالات تھے اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں ہمارا تو بڑا تھا اس لیے بہت ضروری ہے اہل اللہ کی صحبت جس سے یہ اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے اور یہ سوالات اور اشکالات ختم ہو پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا ہم اپنے بزرگوں کو آباء اجداد کو دیکھو کیسے سیدھے سادے لوگ تھے اور کیسے مسلمان لوگ تھے سیدھے سادے اور کیسے پکے مسلمان اور آج دیکھو جتنی روشنی بڑھتی جا رہی اتنی دل میں تاریخی بڑھتی جا رہی اس لیے کہ من کی تاریخی کو دور کرنے کا راستہ دوسرا ہے ظاہر کی روشنی وہ من کی اندر کی تاریخی کو دور نہیں کر سکتی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دور کرتی چنانچہ یہاں فرمایا کہ اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کان من الجن یہ جنات میں سے تھا اصل کے اعتبار سے یہ جن تھا یہی تو اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاروں چیزوں سے بنایا لیکن آگ کا عنصر ان میں غالب ہے جیسے انسان میں چاروں عناصر ہیں پانی بھی ہے اس میں آگ بھی ہے وہی وہی آگ کا نتیجہ ہوتا ہے یہ غصے سے آگ بگولا ہوتا ہے اس میں پانی بھی موجود ہے اس میں مٹی بھی موجود ہے تو لیکن اس انسان کے اندر خاکی کے اندر خاک کو یعنی مٹی کے عنصر کو غالب رکھا گیا سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تخون اولیا اللہ تعالیٰ کا کیسا خطاب ہے کیسا انسان کو جھنجھوڑ دینے والا تھا کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ضروریت کو بناتے ہو اولیاء دوست مندونی مجھے چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر تم شیطان کو اور اس کے کارندوں کو جو شیطان کا اس کا کار اس کے اس کے کام میں ہاتھ بٹانے والے چاہے وہ انسانوں میں ہوں چاہے وہ جنات میں سوچ جیسے سورہ والناس میں فرمایا من الجنت والناس اس لیے کہ شیطان کا جنات میں سے ہونا ضروری نہیں شیطان ایک کام ہے ایک منصب ہے وہ منصب یہ اللہ سے دور کرنا بس جو بھی اللہ سے دور کر دے وہ وہ بندہ عباد الرحمان نہیں ہو سکتا وہ شیطان کے راستے پہ اس اس کے کے کام میں تعاون کرنے والا ہے جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شیطان مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اپنا تخت سمندر کی سطح پر بچھاتا ہے سمندر کی سطح پر تخت بچھا کر اپنے کارندوں سے کارگزاری سنتا ہے سارا دن کی تم نے کیا کیا تم نے کیا سب بتلاتے جی میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا شراب پہ ہاں بہت اچھا کیا فلاں سے میں نے بدکاری کروا دی بہت اچھا کیا فلاں سے یہ گناہ فلاں سے یہ گناہ ایک بندہ ایک شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی کو غصے میں مبتلا کیا ان کو آپس میں لڑایا اور طلاق ہو گئی شیطان کھڑے ہو کر اس کو ملتا اور اس کو کہتا ہاں اصل کام تو تو نے کیا اصل کام تو نے کیا دیکھیے جی اوروں نے بھی گناہ کروایا لیکن جس نے میاں بیوی کو لڑا کر آپس میں طلاق تک پہنچا دیا اس شیطان سے یہ ابلیس اتنا خوش ہوا اس کا استقبال دیا اور کھڑے ہو کر اس سے ملتا صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ یہ جو معاملہ ہے اس لیے نے صرف میاں بیوی میں ایک یہ جدائی نہیں کروائی بہت بڑے اور ہنگاموں کو گناہوں کو بیچ میں لا اتنا برا اتنا ناپسند ہے اور شیطان اس سے کتنا خوش ہوا میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے اور ان خاندانوں کی لڑائی سے شیطان کو خوشی ہوتی رحمان کو تو شیطان کے بارے میں فرمایا کیا تم اس کو بناتے ہو شیطان کو اور اس کی اولاد کو شیطان کی ظاہری اولاد بعض احادیث میں آتا ہے تبرانی کی روایت ہے اس کی ظاہری اولاد میں اور اس کا کام کرنے والی جو وہ جتنے بھی کارندے وہ بھی اسی کی اولاد میں شامل ہیں اولیاء ان کو دوست بناتے ہو مندونی میرے سوا وہم لکھوں مادو جبکہ وہ تمہارے سخت دشمن ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو تم بناتے ظالمین بدلا بڑا برا بدلا ہے ظالمین جو انہوں نے یہ بدل چنا ہے یہ بڑا برا بدل جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس کے بدلے میں شیطان کی دوستی ملی یہ بڑا برا بدل ملا اس کو بدل اس سے بری کوئی چیز نہیں ہوتی آج جو میں نے سورہ یاسین کی آیات کی دعوت کی اس میں بھی علم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن وَأَنِعْبُدُونِ میری عبادت کرنا هذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ میری عبادت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کی کون عبادت کرتا ہے کبھی کسی نے نہیں دیکھا شیطان کو سجدہ کرتے ہوئے یا شیطان نام کا کوئی آدمی اس کے سامنے سجدہ ریز شیطان کی اتباع کرنا ہی اس کی عبادت کرنا ہے اس لیے کہ جس نے اللہ کی اتباع چھوڑ دی اللہ کی مان چھوڑ دی نفس کی شیطان کی مان لی اب ہم غور کریں اپنے گناہوں جھوٹ ہے حرام ہے رشوت ہے گالی دینا کسی کی عزت پہ حملہ کرنا کسی کا نہ خون بہانا یہ سب کام کار ہے شیطانی یہ بندہ شیطان کی تو عبادت کر رہا ہے اللہ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 آخرت کے ہر معاملے میں اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے رحم کا کرم فرما یا ارحم اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہمارے قلوب میں پیدا جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کا ملانا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا کر یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیل میں آپ کے صدقے میں اللہ ہماری ہر قسم کی حاجات کو عافیت سے پورا فرما دیں وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم